نماز نبوی تکبیر اولا سے سلام تک گیارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت سیدنا ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جانتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا وہ کیسے نہ تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ آتے رہے ہو اور نہ ہم سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہاں یعنی واقعی صورتحال تو یہی ہے یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا پھر یعنی ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر تحریمہ کہتے پھر قرآن پڑھتے پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے یعنی پیٹھ اور سر ہموار رکھتے اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن پھر اپنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور یعنی قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اللہ اکبر کہتے پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے پس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اور پہلو رانو اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے یعنی اس طرح کی انگلیوں کے سیر قبلہ رخ ہوتے پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایا پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی بڑے اطمینان سے جلسہ میں بیٹھتے پھر دوسرا سجدہ کرتے پھر اللہ اکبر کے کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی یعنی اطمینان سے جلسہ اس راحت میں بیٹھتے پھر یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولا کے وقت کیا تھا پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے ہے یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشاہد اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں تو اپنا بایاں پاؤں یعنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کولے یعنی سرین پر بیٹھتے پھر سلام پھیرتے یہ سن کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے ابو حمید سعیدی تو نے سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب افتتاح حدیث نمبر 730 وسندہ صحیح جامع ترمزی کتاب الصلاح ما جاء فی وصف الصلاح حدیث نمبر 304 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 491 میں ترمزی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر چار سو سات میں صحیح کہا ہے اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا مولانا رفیقی نماز کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انم الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے صحیح بخاری کتاب الوحی باب کیف کان بابن الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک اور حدیث نمبر چون دو ہزار پانچ سو انتیس تین ہزار آٹھ سو اٹھانوے پانچ ہزار ستر چھ ہزار چھ سو نواسی چھ ہزار نو سو ترپن صحیح مسلم کتاب العمارہ باب قولی صلی اللہ علیہ وسلم انم الاعمال بالنیہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام یعنی جائز اعمال میں سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ دیا گیا یعنی تجھے تیرا مل گیا اب مجھ سے کیا چاہتا ہے پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا اسی طرح ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا اللہ کے حضور پیش کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا صحیح مسلم کتاب باب والسمع استحق النار حدیث نمبر 1905 اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کے راز صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر نیک و بد کا اخروی انجام ہے مولانا عبد السمد رفیقی وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے تہارت یعنی وضو کرنے لگا ہوں اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لاتا ہوں نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نیت کا زبان سے سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہے اپنے دل میں کسی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا عقل نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے مثلا وضو کرنے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے وضو کرنے لگا ہوں وغیرہ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا ہے نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی آزان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں لہٰذا نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں بدعت ہے نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے نیت پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے مروجہ نیت نہیں پڑھی اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے کرتے رہے ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا سنت ہے لغت کے اس لیے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کا معنی ارادہ ہے اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے زبان سے نہیں بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے پاؤں سے نہیں دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے زبان سے پڑھی نہیں جاتی بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعا حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عرض یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی دعا والی حدیث ضعیف ہے لہٰذا حجت نہیں ہے حج کا تلبیہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہنا ضروری ہے اور اس کی حیثیت نماز کی تکبیر تحریمہ جیسی ہے تکبیر تحریمہ نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے اسی طرح تلبیہ حج مناسک حج کے شروع میں پڑھا جاتا ہے مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی رہ گیا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ اقرار تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں جبکہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیت خوب جاننے والا ہے پھر وہاں نیت پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے لہٰذا اہل اسلام سے گزارش ہے کہ وہ اس بدعت سے نجات پائیں اور سنت کے مطابق نماز شروع کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ثبوت دیں مولانا عبد السمد رفیقی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور نہ ہی اس امت کے سلف اور آئمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی عبادات میں مثلا وضو غسل نماز روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے بالاتفاق تمام آئمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے الفتاوہ الکبرا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیرہ دو سو چودہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اسے بدعت کہتے ہیں قیام سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے بواسیر کی تکلیف تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدَ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَمْبَ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر یعنی نماز ادا کرو صحیح بخاری کتاب التقصیر باب اذا لم یتق قاعدہ صلی علی جنب حدیث نمبر 1117 اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے جو کہتا ہے اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہوا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 238 مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر یعنی نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت نصف ثواب ملے گا سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حدیث نمبر 1230 وسندہ صحیح حافظ بویسرین نے اسے صحیح کہا ہے اسے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نوافل یا سنتیں ادا کرنے سے نصف اجر ملتا ہے مولانا السمد رفیقی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کروایا جس پر آپ یعنی نماز کے دوران ٹیک لگاتے تھے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب الرجل یا علی عصا حدیث نمبر 948 وہو حدیث حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 264 265 میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے ستون کے سہارے کھڑا ہونے کو ترجیح دی اسے معلوم ہوا کہ کوئی عذر ہو تو کسی چیز کا سہارا لے کر قیام کیا جا سکتا ہے خواہ فرض نماز ہو یا نفل مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکو بھی فرماتے صحیح مسلم کتاب و جواز المسافرین بابو وقائدہ حدیث نمبر سات سو تیس اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے جب سے تیس یا چالیس آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے پھر یعنی حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا صحیح بخاری کتاب التقصیر باب اذا کا قاعدا ثم صح حدیث نمبر 1119 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب جواز وقاعدا حدیث نمبر 731 امام ہو یا منفرد اپنے آگے سترا رکھ کر نماز ادا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا سنن نبی داود کتاب الصلاح باب ان مرمس عن الممر بین یدی حدیث نمبر 698 وہ حدیث صحیح شاہدہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 853 وسندہ صحیح سترہ دیوار ستون یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے صحیح بخاری کتاب الصلاة باب الصلاة الى الرحلة والبعیر والشجر والرجل حدیث نمبر 507 جماعت کی صورت میں امام مقتدیوں کے لیے سترہ ہوگا لہٰذا امام کے سامنے سترے کا ہونا ضروری ہے اور وہی سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا صحیح بخاری کتاب الصلاد باب سترہ تل امام سترہ تمن خلفہ حدیث نمبر چار سو ترانوے تکبیر اولا قبلہ کے جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعالہما حزو من کی بیہی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے صاحب خارے کتاب الاذان بابن يديه حدیث نمبر سات سو اڑتیس اسے تکبیر اولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع ہوتی ہے اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں مولانا عبد السمد رفیقی ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں یعنی نارمل طریقے پر کھلی رکھیں انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کریں اور نہ انگلیاں ملائیں المصدرک الحاکم کتاب الصلاح باب التامین حدیث نمبر آٹھ سو چھپن حسن امام حاکم حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چونتیس میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے سنن نبی داود حدیث نمبر سات سو ترپن سنن ترمزی حدیث نمبر دو سو چالیس و حسن ہُو حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے صحیح بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین فی التکبیرت الاولى مع الافتتاح سوا حدیث نمبر 735 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب استحباب رفع الیدین حزب المنکبین مع تکبیرت الاحرام والرکوع حدیث نمبر 390 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی کبھی ہاتھ کانوں تک بلند فرماتے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب استحباب رفع الیدین حضو المنکبین حدیث نمبر تین سو اکانوے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کا چھونا بدات ہے یا وسوسہ مسنون طریقہ ہتیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں جس میں یہ تفریق ہو مرد کانوں تک اور عورت کندھوں تک ہاتھ بلند کرے سینے پر ہاتھ باندھنا پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں سیدنا ہلب تی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا مسند احمد جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چھبیس وسن حسن سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتیلی یعنی پشت بائیں ہاتھ کی ہتیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا سنن نسائی کتاب الافتتاح باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاح حدیث نمبر 890 وسنده صحیح وسن حدیث محفوظ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 485 میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر چار سو اسی میں اسے صحیح کہا ہے ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت جوڑ اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں زرا یعنی کلائی پر رکھیں صحیح بخاری کتاب الادان باب ومنا فی الصلاح حدیث نمبر سات سو چالیس رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب یہ روایت کے سنت یہ ہے کہ ہتیلی کو ہتیلی پر زیر ناف رکھا جائے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب فی الصلاح حدیث نمبر سات سو چھپن اس روایت کی سند عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی الواسطی کے ضعیف ہونے اور زیاد بن زیاد کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو اسے امام بحقی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے عورتوں اور مردوں کی حیات نماز میں کوئی فرق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان للمسافرین اذا المسافرین جماعہ والاقامہ دو سو اکتیس یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں پھر بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیات اختیار کریں اور مرد کوئی اور یہ دین میں مداخلت ہے یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم و اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیات اور ایک ہی شکل کی نماز ہے سب کا قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ استراحت قاعدہ اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا ہاں البتہ عورت کے لیے سر اور ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے جبکہ مرد پر لازم ہے کہ تہبند شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھے اور سر کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری نہیں مولانا عبد الولی خان سینے پر ہاتھ ماننے کے بعد کی دعائیں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولا اور قراءت کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم اللہم باعد بینی بین خطایا کما باعدت المشرق والمغرب نقنی من الخطایا کما كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے اے اللہ میری خطائیں یعنی اپنی بخشش کے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال صحیح بخاری کتاب الاذان باب ما یقول بعد التکبیر حدیث نمبر 744 صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما یقال بین تکبیرۃ الاحرام والقراءه حدیث نمبر 598 یا یہ دعا پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ساری تعریف اس کی ہے وہ وہ یعنی ہر عیب سے پاک ہے صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما یقال بین تکبیرت الاحرام والقراءہ حدیث نمبر 601 یا یہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب من را الاستفتاح بسبحانک اللہم و بحمدک حدیث نمبر 775 776 و سندہ حسن الترمذی کتاب باب ما عند افتتاح الصلاة حدیث نمبر دو سو تینتالیس سنن ابن ماجا کتاب اقامت الصلاة باب افتتاح الصلاة حدیث نمبر آٹھ سو چھ امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پینتیس میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے پھر یہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو یعنی ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے مردوش شیطان کے شر سے اس کے وسوسے سے اس کے تکبر سے اور اس کی پھونکو یعنی جادو سے سنن نبی داود کتاب الصلاة باب من را الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حدیث نمبر 775 وسنده حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر چار سو سڑسٹھ میں اسے صحیح کہا ہے تمبی من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی درست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6115 صحیح مسلم حدیث نمبر 2615 ترقیم دار السلام 6646 اور دارالسلام الام للامام الشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پھر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 قسم کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 126 تا 160 فرق صرف یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ محض اپنے حکم یعنی کلمہ کن کی طاقت سے براہ راست اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے یعنی تمام معجزات و کرامات اس کی واضح مثال ہے اور کبھی زندہ مخلوق کو اسباب اور توفیق سے نوازتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جب کسی پاک روح کو ہر چیز کو جاننے والی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی سمجھ کر پکارا جائے یا اسی عقیدے کے ساتھ اس پاک روح کی طرف منسوب کسی چیز یعنی بت قبر یا جانور وغیرہ کی تعظیم کی جائے تاکہ اس پاک روح کا غیبی تقرب حاصل ہو اور وہ خوش ہو کر ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے تو یہ شرک اکبر ہے کیونکہ ہر چیز کو جاننا اور ہر چیز پر قدرت رکھنا اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں جو اس نے کبھی کسی کو عطا نہیں کی صرف اسی غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی جس سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زندہ انسانوں کو یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لینے اور ایک دوسرے کے کام آنے کا حکم دیا ہے سورہ معدہ آیت نمبر پانچ مگر انسانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ جنوں یا پاک روحوں سے غیبی مدد کا مطالبہ کرے جس عقیدے اور طریقے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اس عقیدے اور طریقے سے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے اس طریقے سے مخلوق ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی اللہ ہی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے غیر اللہ سے ایسی مدد مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس غیر اللہ کو فریادیں سننے اور پورا کرنے کا اختیار دیا ہو اور مجبور و بے کس لوگوں کو اس سے فریاد کرنے کا حکم دیا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواہ میں تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو تمہیں اس اس پر ایمان لانا ہوگا اور کی مدد کرنی ہوگی جو ایسا نہیں کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا سورہ آل عمران آیت نمبر بیاسی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی صاحب قبر بزرگ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کا نگران بنایا ہے اسے مخلوقات کی دعائیں سننے کا اختیار دیا ہے اور کیا اہل دنیا کو اس سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں مذکورہ عہد کے حوالے سے یا اپنے طور پر جنگوں یا مصیبتوں میں کبھی کسی نبی کی روح سے غیبانہ طور پر مدد مانگی یہ نعرہ لگایا یا ابراہیم المدد یا زکریہ المدد الحمدللہ کسی بھی پیغمبر نے کسی پیغمبر کی روح سے غیبانہ فریاد نہیں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو دیکھے بغیر یا آپ سے ملاقات کیے بغیر یعنی مذکورہ عقیدے کے ساتھ کبھی یا رسول اللہ کہا آپ کی تدفین کے بعد آپ کو اپنا نگران عالم الغیب حاضر ناظر اور مختار کل سمجھ کر آپ کے حضور اپنی فریادیں پیش کی خیر القرون میں کوئی مزار تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین اور طب تابعین رحمہ اللہ سالانہ اور سو زیارت کے لیے قافلہ در قافلہ پہنچتے ہوں دراصل وسیلے کے اس مصنوعی تصور نے بندے کے عجز و انکسار اور بندگی کو خالق اور مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا ہے جو کہ اللہ کے ہاں ایک ناقابل معافی جرم ہے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین مولانا عبد السمد رفیقی ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا انعام اسی کو ملتا ہے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو جس کا عمل سنت نبوی کے عین مطابق ہو جو صرف اللہ کی رضا چاہے عقیدہ و عمل میں اگر کفر شرک اور بدعت در آئیں تو پھر انعام نہیں ملتا جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب ما یقول بعد التکبیر حدیث نمبر 743 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب حجت من قال لا یجہر بالمسملہ حدیث نمبر 399 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب باب حجت من قال لا يجهر بالبسملہ حدیث نمبر تین سو ننانوے یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی اہستہ پڑھتے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ امام کے لیے بسم اللہ زور سے پڑھنے کی کوئی سریح روایت نہیں اگر نماز میں جمائی آ جائے تو اسے حت الوسا روکے نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھیں اور آواز بلند نہ کریں صحیح بخاری کتاب الادب باب اذا تثاعب فلیزع یده على فی حدیث نمبر 6226 صحیح مسلم کتاب الزہد باب تشمیت العاقص و کراہیت التثاعب حدیث نمبر 2994 2995 نماز اور سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جس شخص نے یعنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها حدیث نمبر 756 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حدیث نمبر 394 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز میں ہو خواہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ امام ہو یا مقتدی مقیم ہو یا مسافر فرض پڑھ رہا ہو یا نفل امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور بلند آواز سے پڑھ رہا ہو ہو یا اگر اسے سورہ فاتحہ آتی پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس مسئلے کی تفصیل رکوع کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے قرآن پڑھا پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے نبی داود کتابر کتاب حدیث نمبر 823 وسنده حسن ابن اسحاق ومکہول و من التدلیس وللحدیث شواہد وهو بها حدیث دیکھیے میری کتاب الدریہ فی وجوب فاتحا خلف الامام فی الجہریہ جامع ترمزی کتاب الصلاة باب فی قرآن خلف الامام حدیث نمبر 311 امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1581 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 460 461 میں اسے صحیح قرار دیا ہے جبکہ امام بحقی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 ترمزی نے اور دارا قطنی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 میں اسے حسن کہا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو سنن نبی داود کتاب باب من ترک فی صلاة حدیث نمبر آٹھ سو چوبیس وسن سخی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بیس نے اسے حسن اور بیحقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو نے سخی کہا ہے اس کے راوی نافع بن محمود سقہ ہے مجہول نہیں ہے سنن نبی بتحقیق حدیث نمبر آٹھ سو چوبیس سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی پس وہ یعنی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے پوری نہیں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی پھر بھی پڑھیں تو سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ صحیح مسلم کتاب باب وجوب قراءت الفاتحہ فی کل رکعہ حدیث نمبر تین سو پچانوے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرآت کے دوران میں پڑھتے ہو سب خاموش رہے تین بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو مسند احمد جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو دس صحیح السنن القبرا البحقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چھیاسٹھ امام ابن حبان نے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انچاس میں اسے صحیح کہا ہے اور امام بحقی نے جیت قرار دیا ہے نیز اس کے متعلق مجمع الزوائد جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو دس میں حیثمی فرماتے ہیں اس کے سب راوی سقہ ہیں اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکتیس میں اسے حسن کہا ہے ان حدیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے یعنی چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے الحمد شریف ضرور پڑھنی چاہیے مزید تحقیق کے لیے سنیے راقم الحروف کی کتاب القواکب الدریہ فی وجوب الفاتحہ خلف الامام فی الجہریہ زبیر علی زئی آمین کا مسئلہ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین بالجہر جہر کہیں گے آمین کا آغاز پہلے امام کرے گا اس کی آواز سنتے ہی تمام مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے امام سے پہلے یا کچھ دیر بعد میں اونچی آمین کہنا درست نہیں ہے لیکن امام اگر بلند آواز سے آمین نہ کہے تو مقتدی حضرات کو آمین کہہ دینی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امام کی اقتدا پر مقدم ہے مولانا عبدالسمد رفیقی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر علیہم پڑھا پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی سنن نبی داود کتاب الصلاح التأمین وراء الامام حدیث نمبر 932 وهو حدیث صحیح 933 تینتیس حسن جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ما جاء فی التأمین حدیث نمبر 248 امام ترمزی نے اسے حسن جبکہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھتیس میں اور امام دارہ قطنی نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چونتیس میں صحیح کہا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ملزالین پڑھتے تو آپ اونچی آواز سے آمین کہتے السنن القبرہ للبحقی کتاب الصلاة باب جہر الامام بالتأمین جلد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھاون حدیث نمبر دو ہزار چار سو باون صحیح ابن خزامہ کتاب الاذان والاقامہ باب الجہر بی آمین حدیث نمبر پان سو اکتر وسندہ حسن لذاتے امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو باسٹھ میں امام حاکم حاکم اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری کتاب الادان باب جہر الامام بالتامین حدیث نمبر سات سو اسی صحیح کتاب الصلاح التسمیع والتحمید والتأمین حدیث نمبر چار سو دس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوگا تاکہ اسے بھی گزشتہ گناہوں کی معافی مل جائے بعد میں وہ اپنی فاتحہ مکمل کر کے دوبارہ آہستہ آمین کہے گا واللہ عالم مولانا عبد السمد رفیقی امام ابن خزامہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے صحیح ابن خزامہ کتاب الادانی الاذان والاقام باب الجہر بآمین حدیث نمبر 570 نعیم مجمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی سنن نسائی کتاب الافتتاح باب قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 906 وسندہ صحیح واخطأ من زعم مضاعفہ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر چار سو ننانوے امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بتیس میں اور زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اڑتی تھی صحیح بخاری کتاب الادان باب جہر الامام بالتامین قبل الحدیث سات سو اسی مصنف عبد الرزاق جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھیانوے ستانوے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چالیس امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بسیغ جزم ذکر کیا ہے جو ان کے نزدیک اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے مولانا عبدالسمد رفیقی یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے اکرما رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام جب ولزالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج جاتی المصنف لبن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پچیس حدیث نمبر سات ہزار نو سو تریسٹھ وسندہ حسن والقول المتین فی الجہر بالتامین صفحہ نمبر ترپن چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے پس تم کثرت سے آمین کہو سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت باب الجہر بی آمین حدیث نمبر 856 وسندہ صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 574 ایک ہزار پانچ سو پچاسی اور نے اسے صحیح کہا ہے دعا تعوض تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہہ لینے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں صحیح بخاری کتاب الادان باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رکوعہ حدیث نمبر سات سو ترانوے آداب تلاوت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد رب العالمین پڑھتے پھر ٹہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹہر کر مالک یوم الدین پڑھتے مسند احمد جلد نمبر چھ صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی حدیث نمبر چھبیس ہزار چار سو ستر وسندہ صحیح مذکورہ حدیث ترک کے ساتھ مروی ہے اس مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے صلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی اگر ماں بعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے تلاوت قرآن کا مصنون طریقہ یہی ہے لیکن آج عام قاری حضرات اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو المتا علی امام مالک کتاب الصلاح باب العمل فی القراءہ حدیث نمبر ایک سو اکاسی یعنی بیازی سے مروی ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب رفع الصوت بالقراءت فی صلاة اللیل حدیث نمبر 1332 وسندہ صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1162 میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی صورت لمبی صورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی چنانچہ آپ کا ارشاد ہے حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ جاؤ اور یعنی جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھتے چلو تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے سنن نبی داود کتاب الوطر باب کیف یستحب الترتیل فی القراء حدیث نمبر 1464 وسندہ حسن جامع الترمذی کتاب فضائل القرآن باب ان الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخارب حدیث نمبر دو ہزار نو سو چودہ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر ایک ہزار سات سو نوے میں اور امام ترمزی نے اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے سنن نبی داود کتاب الفطر باب ان کی فیصل الترتیل فی تیر حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اڑسٹھ وہ صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چھ سو ساٹھ میں اور ابن خزامہ نے نے حدیث نمبر 1551 اور 1556 میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے سنندار میں کتاب فضائل القرآن باب فی تعاہد داود القرآن حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکاون وسندہ صحیح مسند احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چھیالیس ایک سو پچاس امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اڑسٹھ میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا ہے صحیح بخاری کتاب و القرآن باب ملم یا بالقرآن حدیث نمبر پانچ ہزار تیئیس پانچ ہزار چوبیس صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن حدیث نمبر سات سو بانوے نماز کی مسنون قرآن منفرد نمازی سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال و قوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی صورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے سورہ اخلاص کی اہمیت ایک انساری مسجد قبا میں امامت کراتے تھے ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھنے سے پہلے قل اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تلاوت فرماتے ہر رکعت میں اسی طرح کرتے مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں پھر بعد میں دوسری صورت ملاتے ہیں کیا ایک صورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں اور اگر قل اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری صورت کی تلاوت کیا کریں امام نے جواب دیا کہ میں میں اللہ کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے اس صورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو اس نے کہا مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی صحیح بخاری کتاب الادان باب الجمع بین فی قبل الحدیث سات سو چوہتر مقرر حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صورتوں کی ترتیب سے تلاوت کرنا ضروری نہیں واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد صرف اللہ احد تلاوت کرتا ہے دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے صاحب بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل قل اللہ احد حدیث نمبر پانچ ہزار تیرہ نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں سب حسم ربک الاعلی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر 878 عبداللہ بن ابی رافع سے روایت ہے ہے کہ مروان نے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا وہاں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاة الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب العیدین باب ما یقرأ فی صلاة العیدین حدیث نمبر آٹھ سو جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف میم تنزیل پہلی رکعت میں اور حل علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اکانوے صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اناسی نماز فجر میں تلاوت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند یعنی کوئی اور صورت پڑھتے تھے پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القراءت فی الصبح حدیث نمبر چار سو اٹھاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورہ مؤمنون شروع کی یہاں تک کہ موسا اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکو میں چلے گئے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب القراءت فی الصبح حدیث نمبر چار سو پچپن سیدنا عمر بن خوراس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں اذا عس عس یعنی سورہ تکویر پڑھتے سنا صحیح مسلم کتاب کتاب الصلاح باب فی الصبح حدیث نمبر چار سو چھپن سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا آپ یعنی سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی سنن نسائی کتاب الافتتاح باب القراءت فی الصبح بالمعوذتین حدیث نمبر 953 سنن نبی داود کتاب الوتر باب فی المعوذتین حدیث نمبر 1462 وسندہ حسن امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 میں زہبی نے ابن خزامہ نے حدیث نمبر 534 میں اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض تلاوت فرمائی سنن نبی داود کتاب الصلاة باب الرجل یعید واحدہ حدیث نمبر آٹھ سو سولہ امام نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چوراسی میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں نہایت ہلکی قرآت فرماتے یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی صحیح بخاری کتاب التحجد باب ما حجیت نمبر ایک ہزار ایک سو اکتر صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب سنت الفجر حدیث نمبر سات سو چوبیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب رکعت سنت الفجر حدیث نمبر عصر و ظہر کی نماز میں قراءت سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھار ہمیں ایک آیت یعنی بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب فی الاخرین بفاتحت الكتاب حدیث نمبر سات سو مسلم کتاب الصلاة باب فی الظہر والعصر حدیث نمبر چار سو اکاون یاد رہے کہ صحیح بخاری کے قدیم نسخوں میں کتاب الازان ایک طویل کتاب ہے جس میں اذان کے علاوہ دیگر موضوعات کی احادیث بھی شامل ہیں بعض جدید نسخوں میں ہر موضوع کی احادیث کو نیا عنوان دے کر الگ کتاب بنا دیا گیا ہے یعنی ابواب وہی ہیں چنانچہ جدید نسخوں میں بخاری کی یہ حدیث کتاب و صفت الصلاح کے عنوان کے تحت اسی قدیم جگہ میں ملے گی جبکہ قدیم نسخوں میں کتاب الاذان کے عنوان کے تحت اپنی جگہ ملے گی ہم نے دونوں حوالے دے دیے ہیں مولانا عبد السمد سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب فی الصبح حدیث نمبر چار سو انسٹھ ایک روایت میں ہے کہ سب حسم مربک العلیٰ اور عصر میں بھی اس کی مانند یعنی کوئی صورت پڑھتے تھے اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب القراءت فی الصبح حدیث نمبر چار سو ساٹھ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں البروج اور وطارق پڑھنے کا ذکر ہے سنا نبی داود کتاب الصلاة باب قدر فی صلاة الظہر والعصر حدیث نمبر 805 وسندہ حسن امام بن حبان نے الموارد حدیث نمبر 465 میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں پندرہ آیات کے برابر قراءت فرما فرماتے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب فی الظہر والعصر حدیث نمبر چار سو باون معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت مسنون ہے اور کبھی آپ آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ کی قراءت فرماتے صحیح بخاری کتاب الادان باب یقرأ فی یوکراف بفاتحة الكتاب حدیث نمبر سات سو چھہتر صحیح مسلم کتاب الصلاح باب القراءت فی الظہر والعصر حدیث نمبر چار سو اکاون جبکہ نماز عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر پندرہ آیات تلاوت فرماتے تھے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب القراءت فی الظہر والعصر حدیث نمبر چار سو باون اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الكتاب حدیث نمبر سات سو مسلم کتاب الصلاة باب القراءة فی الظہر والعصر حدیث نمبر چار سو اکاون ابو معمر رحمہ اللہ نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر و عصر میں قرآت کرتے تھے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے صحیح بخاری کتاب الادان باب من خافت الظہر والعصر حدیث نمبر سات سو ستتر معلوم ہوا کہ زہر و عصر کی نمازوں میں آپ سری یعنی بغیر آواز بلند کی قرآت کرتے تھے کبھی آپ کی قرآت طویل ہوتی بعض اوقات زہر کی جماعت کی اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص اپنے گھر سے بقی قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے جاتا وہاں سے فارغ ہو کر گھر آتا اور وضو کر کے پھر مسجد میں آتا تو ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب القراءة فی ظہری والعصر حدیث نمبر چار سو چون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے تھے کہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو سکیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب القراءت فی الظہر حدیث نمبر آٹھ سو وہو حدیث صحیح اس حدیث کی اصل صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اناسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکاون میں موجود ہے نماز مغرب میں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا صحیح بخاری کتاب الادان باب الجہر فی المغرب حدیث نمبر 765 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القراءت فی الصبح حدیث نمبر 463 ام فضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسلات عرفہ پڑھتے ہوئے سنا صحیح بخاری کتاب الادان باب القراءت فی المغرب حدیث نمبر 763 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القراءت فی الصبح حدیث نمبر 462 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سورہ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس صورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا سنن نسائی کتاب الافتتاح باب فی المغرب لام میم نمبر نو سو بانوے وسن صحیح امام نووی نے المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو تراسی میں اسے حسن کہا ہے نماز عشاء میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عائشہ میں وطین و زیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا صحیح بخاری کتاب الادان باب القراءت فی العشاء حدیث نمبر سات سو انہتر مسلم کتاب الصلاح باب القراءت فی العشاء حدیث نمبر چار سو چونسٹھ سیدنا نام بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم لوگ اونٹوں والے ہیں دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر ہمارے پاس آیا اور انہوں نے عائشہ میں سورہ بقرہ شروع کر دی یعنی مجھے دن بھر کے تھکے ہوئے کو لمبی کراس سے ملال ہوا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی پھر فرمایا جب تم جماعت کرواؤ تو اور اور سب ربک رب کی تلاوت کرو اس لیے کہ تیرے پیچھے بڑے کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الادان باب المنشقا امام ماہ اذا نمبر سات سو پانچ صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القراءة فی العشاء حدیث نمبر چار سو پینسٹھ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرآت بھی معلوم ہوئی اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبع کر دیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مختلف آیات کا جواب ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں با آواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح سریح روایت نہیں ہے ہاں بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے چنانچہ سیدنا خزافہ رضی اللہ اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے اور جب تعوض والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے صحیح مسلم کتاب و المسافرین المسافرین استحباب تطویل القرآن القراءت فی صلاة اللیل حدیث نمبر سات سو بہتر سب حسم ربک الاعلی پڑھنے والے کا اس کے بعد جواباً سبحان ربی الاعلی کہنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو آٹھ پانچ سو نو و اسانی اسانیدہا صحیحہ سورہ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا ثابت نہیں نماز میں شیطانی وسوسے کا علاج سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرآت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرآت میں التباس پیدا کرتا ہے آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب تین بار تھتکارو یعنی تھوکو یعنی تھو تھو کرو سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے یعنی شیطان کو مجھ سے دور کر دیا صحیح مسلم کتاب السلام باب من شیطان حدید دو ہزار دو سو تین دوران نماز میں کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج متحرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے لوگ پریشان ہو گئے پھر واپس تشریف لائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا مجھے نماز کے دوران میں یاد آیا کہ ہمارے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب الدان فذکر فتح نمبر آٹھ سو اکاون نماز میں رونا سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی تھی سنن نبی داود کتاب الصلاح باب فی الصلاح حدیث نمبر 904 وسندہ صحیح سنن نسائی کتاب الصحب باب البکا فی الصلاح حدیث نمبر 1215 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 522 میں اسے صحیح قرار دیا ہے رفع الیدین رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں چار جگہ ثابت ہے شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جانے سے قبل رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کی ابتدا میں ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما عنہ فراتے الصلاة و و اذا صدیق رضی اللہ الرکوع وقال ابو بکر صلیت خلف رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتح رفع من الركوع میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ یعنی کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یعنی اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے السنن القبرال البحقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تہتر وسن صحیح امام بحقی نے کہا ہے کہ اس کے تمام راوی سقہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا پھر اللہ اکبر کہا پھر رکوع کیا اور اسی طرح یعنی ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا الخلافیات للبیحقی ورجال اسنادہ معروفون نصب الرایا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پندرہ چار سو سولہ اس کی سند حسن ہے نور العینین طبع جدید دسمبر دو ہزار سات صفحہ نمبر ایک سو نوے تا دو سو چار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے سنن نبی داود کتاب الصلاة باب من ذکر من بابکر حدیث نمبر سات سو چوالیس وسند حسن امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین فی التکبیرت الاولى مع الافتتاح سواء حدیث نمبر 735 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب استحباب رفع الیدین حذف المنکبین حدیث نمبر 390 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یعنی خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین حدیث نمبر سات سو انتالیس امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ طبع جدید و حامش صحیح بخاری درسی نسخہ صفحہ نمبر ایک سو دو سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے پھر جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع حدیث نمبر سات سو مسلم کتاب الصلاة باب استحباب رفع الیدین حدیث نمبر تین سو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے پھر دایا ہاتھ بائیں پر رکھتے جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب وضع یسرا حدیث نمبر چار سو ایک وائل بن حجر نو ہجری اور دس ہجری میں یعنی دو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے گیارہ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی لہٰذا آخر عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا سیدنا ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے جب رکو میں جاتے جب رکو سے سر اٹھاتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے کرتے تھے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب افتتاح الصلاح حدیث نمبر سات سو تیس صحیح جامع کتاب الصلاح باب ما جاء فی وصف نمبر تین سو چار امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو اکانوے میں اور امام ترمزی نے اسے صحیح کہا ہے امام ابن خزامہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن الزہلی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سننے کے باوجود رکو میں جاتے اور اسے سر اٹھاتے وقت رفع الیدان نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے صحیح ابن خزامہ کتاب الاعتدال الرکوع حدیث نمبر پانچ سو نواسی وسن صحیح سیدنا ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ نے یعنی ایک دن لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا اور تکبیر کہی پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ یعنی کندھوں تک اٹھائے پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو سنندا قطنی کتاب الصلاة باب الافتتاح والرکوع والرفع وقدر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بانوے حدیث نمبر سولہ صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے راوی سیقہ ہیں التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انیس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدان کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاة باب رفع الیدین اذا رکع حدیث نمبر 868 وہو حدیث حسن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے راوی سقہ ہیں اس کے راوی ابو زبیر نے سما کی تصریح کر دی ہے مسند السراج قلمی صفحہ نمبر 25 الف مطبوع حدیث نمبر 92 وسند حسن بس اوقات امام جہری نمازوں میں کوئی آیت سجدہ تلاوت تلاوت کرتا ہے اس صورت میں امام اور مقتدی رکوع سے پہلے سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت قیام سے سجدہ میں جاتے ہوئے رفع الدین نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے واللہ عالم مولانا عبد السمد رفیقی رفع الدین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ جن احادیث سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ سماعت فرمائیں پہلی حدیث سیدنا جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمے ہے نماز میں سکون اختیار کرو صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الامر بالسکون فی الصلاح حدیث نمبر چار سو تیس تجزیہ اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں ہے جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ ہی سے مسلم میں اسی حدیث سے متصل دو روایات اور بھی ہیں جو بات پوری طرح واضح کر رہی ہیں سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قادہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم اللہ کہو صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الامر بالسکون فی الصلاح حدیث نمبر چار سو اکتیس سیدنا جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں تم نماز سے سلام پھیرتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو صحیح مسلم کتاب الصلاح باب بسکونی فی الصلاح حدیث نمبر چار سو اکتیس علامہ نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں فرمایا ہے سیدنا جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے رکو میں جاتے اور اڑتے وقت رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی قبی قسم ہے کیونکہ یہ حدیث رکو میں جاتے اور اڑتے وقت کے رفع الیدین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں نہیں اس کے بعد امام نووی امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ معروف و مشہور بات ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائی نماز اور عید کا رفع الیدین بھی منع ہو جاتا مگر اس میں خاص رفع الیدین کو بیان نہیں کیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم پس ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں یعنی دنیا میں کوئی فتنہ یا یعنی آخرت میں دردناک عذاب پہنچے سورہ نور آیت نمبر 63 دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ سنن نبی کتاب باب الرفع عند الرکوع حدیث نمبر 748 جامع الترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم الا فی اول مرہ حدیث نمبر دو سو ستاون اس روایت کی سند سفیان تھوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے تجزیہ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے سنن نبی داود کتاب باب ملم الرفع اندر الرکوع بعد الحدیث سات سو اڑتالیس سنن نبی داود کے بعض نسخوں میں یہ تبصرہ موجود نہیں ہے لیکن مشکات المصابیح التمہید اور دوسری بہت سی کتابوں میں یہ تبصرہ موجود ہے لہٰذا اس کا انکار صحیح نہیں جبکہ امام ترمزی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ بْنِ مَسْعُودْ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ترک رفع الیدین کی حدیث ثابت نہیں ہے اس قول کی سند عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تک صحیح ہے اس روایت میں سفیان تھوری مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں مدلس کی عن والی روایت تفرد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے مشہور محدث شیخ المعلمی الیمانی المانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب التنکیل میں اس روایت کو سفیان تھوری کی تدلیس کی وجہ سے معلول یعنی ضعیف قرار دیا ہے التنکیل جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچیس تیسری حدیث سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ثم لا یعود پھر نہیں اٹھاتے تھے سنن ابی داود کتاب الصلاة باب ملم یذکر الرفع اندر الرکوع حدیث نمبر سات سو انچاس یہ روایت یزید بن ابی زیاد ضعیف کے ضعف اور اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے تجزیہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اسے سفیان ابن عیانہ امام شافعی امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد ابن حنبل جیسے ائمہ حدیث رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا اہل کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے مزید برآں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور شیعہ بھی تھا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا تقریب نیز یہ مدلس بھی تھا علاوہ زی رفع الیدین کی احادیث اولا ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں اور نافی پر مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین کیا گیا بعد میں چھوڑ دیا گیا لیکن کتب احادیث میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ یہ قول جو ہلا کی زبانوں پر گھومتا رہتا ہے درج ذیل حقائق اس قول کی کمزوری واضح کرتے ہیں مکہ میں بت تھے مگر جماعت فرض نہیں تھی مدینہ میں جماعت فرض ہوئی مگر بت نہیں تھے پھر منافقین مدینہ کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجد میں چلے آتے تھے تعجب ہے کہ جاہل لوگ اس گپ کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں حالانکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو رفع الجدین کروانے کے بغیر بھی جان سکتے تھے کہ فلاں فلاں شخص مسجد میں بت لے آیا ہے بت ہی گرانے تھے تو یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو رفع الیدین کی جاتی ہے اس سے اور اسی طرح رکوع اور سجود کے دوران بھی گر سکتے تھے اس کے لیے الگ الگ سے رفع الیدین کی سنت جاری کرنے کی قطعا ضرورت نہیں تھی منافقین بھی کس قدر بے وقوف تھے کہ بت جیبوں میں بھر لانے کی بجائے انہیں بغلوں میں دبا لاتے یقیناً لوگ اور ان کے پیشوا یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کے بقول اگر رفع الیدین کے دوران میں منافقین کی بغلوں سے بت گرے تھے تو پھر آپ نے انہیں کیا سزا دی تھی دراصل کہانی محض خانہ ساز افسانہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ ادنا سا تعلق بھی نہیں ہے مولانا عبد السمد رفیقی یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا حالانکہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے دیکھیے نور العینین صفحہ نمبر ایک سو چون ایک سو پچپن نصب الرایا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چار لیکن یہ روایت بھی مرسل اور ضعیف ہے تحقیق تو یہ ہے کہ مسئلہ رفع الیدین میں نسخ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ نسخ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں نمبر ایک دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں نمبر دو دونوں مقبول ہوں نمبر تین ان کا کوئی مشترکہ مفہوم نہ نکلتا ہو نمبر چار دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ان دونوں میں سے فلاں پہلے دور کی ہے اور فلاں بعد میں ارشاد فرمائی گئی تب بعد والی حدیث پہلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے مگر یہاں رفع الیدین کرنے کی احادیث زیادہ بھی ہے اور صحیح ترین بھی جب کے نہ کرنے کی احادیث کم بھی ہے اور کمزور بھی یعنی ان پر محدثین کی جرح ہے اب نہ تو مقبول اور مردود احادیث کا مشترکہ مفہوم اخذ کرنا جائز ہے اور نہ ہی مردود احادیث سے مقبول احادیث کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اگر بفرض محال اس مسئلہ میں نسق کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو بھی قرائن شہادت دیتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں بلکہ نہ کرنا منسوخ ہے کیونکہ نمبر ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیات طیبہ کے آخری حصے سنو ہجری اور دس ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا روایت کیا ہے نمبر دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عہد نبوت کے بعد بھی رفع الیدین کے قائل و فائل رہے نمبر تین کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ان چاروں میں سے تین رفع الیدین کے قائل ہیں نمبر چار جن محدثین کرام رحمہ اللہ نے رفع الیدین کی احادیث کو اپنی مختلف مقبول سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ رفع الیدین منسوخ ہے ثابت ہوا کہ صحابہ و تابعین اور فقہ و محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ نہیں بلکہ سنت نبوی ہے اور ظاہر ہے کہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں اپنانے کے لیے ہوتی ہے اب جو شخص ایک غیر معصوم امتی کے عمل کو سنت نبوی پر ترجیح دیتا ہے اور سنت کو آمدن ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہے اسے حب رسول کا دعویٰ کرنا ججتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین مولانا عبد السمد رفیقی اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے امام بحقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر اناسی اسی اور دارا قطنی فرماتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے بلکہ بعض علماء یعنی ابن جوزی ابن تیمیہ وغیرہ نے اسے موضوع کہا ہے یعنی یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ نہیں ہے بلکہ کسی نے خود تراش کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے لہٰذا ایسی روایات پیش کرنا جائز نہیں ہے خلاصہ بحث رفع الیدین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہیں رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث مانن یا سندن ثابت نہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع الیدین ثابت نہیں ہے جز رفع الیدین حدیث نمبر چالیس رکو کا بیان رکو میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کانا یرفع یدیہ حز ومن من کی اذا افتتح الصلاة و اذا کبر للرکوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکو کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین فی التکبیرات الاولا مع افتتاح سوا حدیث نمبر سات سو پینتیس مسلم کتاب الصلاة باب استحباب رفع الیدین حضو المنکبین حدیث نمبر تین سو رکو میں پیٹ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹ کے برابر یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا اور دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں صحیح مسلم کتاب الصلاة باب ما یجمع صفت الصلاة حدیث نمبر چار سو اٹھانوے ہتھیلیوں کے مسئلے کے لیے سنیے سنن نسائی کتاب التطبیق باب الراحتین فی الرکوع حدیث نمبر ایک ہزار سینتیس اس کی سند حسن ہے دونوں ہاتھوں یعنی بازوں کو تان کر رکھیں ذرا خم نہ ہو گھٹنوں کو مضبوط تھامے سنن داود کتاب الصلاح باب افتتاح صلاتی حدیث نمبر سات سو چونتیس وہ حدیث صحیح امام ترمزی نے حدیث نمبر تین سو چار میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو سات میں اسے صحیح کہا ہے رکو کے حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ما جاء ماجافی عن رکو حدت نمبر دو سو ساٹھ وسن حسن امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے رکو کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے جامع الترمذی کتاب الصلاح باب ما جاء انه یجافی یدی ام جنبیہ فی الرکوع حدیث نمبر دو سو ساٹھ حسن رکو کی دعائیں سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں فرماتے سبحان ربی العظیم میرا رب عظیم یعنی ہر عیب سے پاک ہے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب تطویل القراءت فی صلاة اللیل حدیث نمبر سات سو بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے کہ رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھیں سنن نبی داود حدیث نمبر آٹھ سو انہتر وسندہ صحیح صححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر چھ سو ایک 670 ابن حبان الاحسان حدیث نمبر 1895 الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477 حدیث نمبر 2251 الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ستتر یمون بن مہران تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع و سجود میں تین تسبیحات سے کم نہیں پڑھنی چاہیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچاس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتر وسن حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی ہے اور تعریف ہے تیرے سوا کوئی یعنی سچا معبود نہیں صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو پچاسی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں یا الہی مجھے بخش دے صحیح بخاری کتاب الادان باب الد دعا الرکوع حدیث نمبر سات سو چورانوے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو چوراسی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکت والروح فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا پروردگار نہایت پاک ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو ستاسی سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان دل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ قہر یعنی غلبے بادشاہی بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے سنن نبی داود کتاب باب ما یقول الرجل فی رکوعه و نمبر آٹھ سو تہتر اس کی سند صحیح ہے نیل المقصود اور برعات المفاتیح حدیث نمبر آٹھ سو ستاسی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے خشع ومخي وعظمي وعصبي اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا تجھ پر ایمان لایا تیرا فرما بردار ہوا میرا کان میری آنکھ میرا مغز میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعی بل حدیث نمبر سات سو اکتر اطمینان نماز کا رکن ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے اس شخص نے نماز پڑھی اور یعنی رکوع سجود قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام واپس جا کر پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ گیا پھر نماز پڑھی یعنی جس طرح پہلے باقاعدہ پڑھی تھی پھر آیا اور سلام کیا آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس شخص نے تیسری بار یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے یعنی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر پھر قبلہ رخ کھڑا ہو پھر تکبیر تحریمہ کہ پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ پھر رکو کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکو پورا کر پھر رکو سے سر اٹھا یہاں تک کہ یعنی قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ یعنی مکمل کر پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر صحیح بخاری کتاب الاذان باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي لا يتم کتاب بالاعاده حدیث نمبر حدیث نمبر 397 اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ درست نہ رکھے سنن نبی داود کتاب الصلاة باب صلاة من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود حدیث نمبر 855 وسنده صحیح جامع الترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء فی من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود حدیث نمبر نمبر دو سو پینسٹھ امام ترمزی نے اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر پانچ سو ایک میں اسے صحیح کہا ہے اللہ اکبر کس قدر خوف کا مقام ہے آہ ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا ہمیں نماز کو تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے سیدنا ابو بکرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اس وقت آپ رکو میں تھے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے سب میں پہنچنے سے پہلے ہی رکو کر لیا لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنا صحیح بخاری کتاب دون الصف ادارہ نمبر سات سو تراسی بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکو میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا کیونکہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رکعت نہیں دہرائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے لیے قیام ضروری ہے نہ قراءت فاتحہ یہ موقف محل نظر ہے کیونکہ نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں یا انہوں نے از خود رکعت لوٹائی تھی یا نہیں اس کے متعلق حدیث خاموش ہے اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض زن و احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے نمبر دو اس کے برعکس ایسے سریح دلائل موجود ہیں جو یعنی ہر صاحب استطاعت کے لیے قیام اور قرات فاتحہ دونوں کو لازم قرار دیتے ہیں نمبر تین قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور سراحت آمنے سامنے آ جائیں تو احتمال چھوڑ دیا جائے گا اور سراحت پر عمل کیا جائے گا نمبر چار سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نقطہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکو میں امام کے ساتھ شامل ہوئے پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے سب میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہ تھا لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور قرآت فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پر لانا درست معلوم نہیں ہوتا واللہ عالم مولانا عبد السمد رفیقی اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع محل چونکہ قیام ہے لہٰذا صرف وہی نمازی سورہ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا اور جس نے اسے کی حالت میں میں پایا اس کے حق سورہ فاتحہ کی قرآت ساقت ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے محل باقی نہیں رہا یہ استدلال بھی محل نظر ہے نقل و عقل دونوں اس کا انکار کرتے ہیں مثلا امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الادان میں ایک باب یوں قائم کیا ہے باب وجوب للامام والمأموم فی الحاظ وما وما یجہر فیہا یخافت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے خواہ امام ہو یا مقتدی مقیم ہو یا مسافر نماز سری ہو یا جہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب للامام حدیث نمبر 756 صحیح مسلم کتاب باب وجوب حدیت الفاتحہ حدیث نمبر 394 اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا من صلی اللہ لم یقرا فیہا بفاتحہ تل کتاب فہی خداج ثلاثہ غیر تمام کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص و نامکمل ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءت الفاتحہ فی کل رکعہ حدیث نمبر 300 پچانوے یعنی بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے کچھ ماہ قبل اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اسی کو عربی میں خداج کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکعت تو ناقص ہوگی اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکعت تو ناقص ہو اور باقی نماز مکمل ہو حدیث لا سلا میں لا نفی جس کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نماز کے جن سے نہیں ہے لہٰذا نماز ناقص ہوئی ارشاد نبوی ہے لا لا لاتو جزی بفاتحة الكتاب یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی صحیح ابن حبان حدیث نمبر ایک ہزار سات سو نواسی وسن ادہ صحیح قطنی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بائیس اس حدیث میں لا لا تجزیو کا معنی ہے ولا تصح اب جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑی گئی کم از کم وہ رکعت تو صحیح نہ رہی اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکعت سورہ فاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز یعنی نصف نصف تقسیم کر دی ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب وجوب قراءت الفاتحہ حدیث نمبر تین سو پچانوے حدیث کے مطابق مطابق یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی توحید اور عبادت پر مشتمل ہے جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاؤں پر مشتمل ہے جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعام عظیم سے محروم رہتی ہے تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا یہ کہنا قرین انصاف نہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورہ فاتحہ کی قرآت ساقط ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے اس کی قرآت کرنے کا موقع محل باقی نہیں رہا اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے ہیں لہٰذا اسے یہ یہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے معروف ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلی ما ادرکتا وقضی ما سابقا کا جو نماز تو امام کے ساتھ پالے اسے اس کے ساتھ پڑھ اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب اتیان اتیانی بوقار و سکینہ حدیث نمبر 602 تو جو شخص ایک رکعت کا قیام نہیں پا سکا ظاہر بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا ہے لہٰذا وہ فرمان نبوی سابقہ کا کا شرعن معمور ہے اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور فاتحہ رہ گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے لے لو سورہ حشر آیت نمبر سات جبکہ آپ کا یہ بھی فرمان ہے اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے صحیح بخاری کتاب الادان الادان باب للمسافرین حدیث نمبر 631 اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی اور نہ اپنی امت کو سکھائی ہے جس کی کسی رکعت میں قیام اور سورہ فاتحہ نہ ہو ان مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ قیام اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی واللہ واللہ اعلم بالصواب مولانا عبد السمد رفیقی قومے کا بیان سے سر اٹھاتے ہوئے رفل کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں صحیح بخاری اور مسلم اس کی تخریج تفصیل سے گزر چکی ہے اگر آپ امام یا منفرد ہیں تو رکوع سے قوم کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ پڑھیں سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی صحیح بخاری کتاب الادان باب فضل اللہم ربنا لک الحمد حدیث نمبر 796 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب ما یقول اذا رفع رأسه من الرکوع حدیث نمبر 476 478 اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فی اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف یہ قصہ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا یعنی کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے صحیح بخاری کتاب الادان بابن حدیث نمبر ننانوے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو یعنی قومے میں یہ دعا پڑھتے سمع اللہ لمن حمیدہ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی اے اللہ اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے آسمانوں کے بھراؤ کے برابر زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقول اذا رفع رأسه من الرکوع حدیث نمبر 476 478 سیدنا ابو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا لك الحمد السماوات والارض ما ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق قال العبد وكلنا عبد اللهم لا مانع لما لما اعطيت ولا ولا معطي منعت ينفع ذا الجد الجد منك اے ہمارے پروردگار ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے اور اے تعریف و بزرگی والے بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے ہی لائق ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی اور دولت مند یعنی صاحب نصیب کو یہ نصیب اور دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقول اذا رفع رأسه من الرکوع حدیث نمبر 477 نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں کبھی یہ دعا بھی فرماتے اللہم لک الحمد مل السماء ومل الارض ومل اما شئت من شئ بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الوسخ اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے اے اللہ مجھے برف اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقول اذا رفع رکو من نمبر چار سو چھہتر گناہوں کا نتیجہ چونکہ آگ ہے اس لیے برف اولوں اور ٹھنڈے پانیوں سے گناہ دھلوانے کی دعا کی جا رہی ہے واللہ عالم مولانا عبد السمد رفیقی تمبی بہت سے لوگوں کو قومے کا علم نہیں کہ یہ کیا ہے واضح ہو کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا رہنے کو قوما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے رہتے اور بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے یعنی اٹھ کر قومے میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا سوائے قیام کے اور یعنی تشہد بیٹھنے کے یہ چاروں چیزیں رکوع سجدہ جلسہ اور قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتی تھیں صحیح بخاری کتاب الادان باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فی حدیث نمبر سات سو بانوے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب اعتدال ارکان الصلاة فی تمام حدیث نمبر چار سو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں صحیح مسلم کتاب الصلاة باب اعتدال ارکان الصلاة و تخفیفیہ حدیث نمبر چار سو تہتر مگر افسوس کہ آج مسلمان قوما لمبا کرنا تو درکنار پیٹ سیدھی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے فوراً سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین مولانا عبد السمد رفیقی سجدے کے احکام ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ساجد فلا ادا یدیہ قبل رکب جب تم میں سے کوئی سیدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب ان کی فیضا رک حدیث نمبر آٹھ سو چالیس وسنت حسن نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اکیس میں اس کی سند کو جید کہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے صحیح ابن خزامہ کتاب الادان والاقامہ باب ذکر خبر رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع قبل الرکبتین حدیث نمبر 627 وسندہ حسن و للحاکم کتاب الصلاة باب التأمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 حدیث نمبر 821 امام حاکم زہبی اور ابن خزامہ نے اسے صحیح کہا ہے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی مالک احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحمہم اللہ وغیرہم نے اختیار کیا ہے ابن ابو داود نے بھی کہا ہے میرا رجحان حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ہے کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں سیدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں صحیح بخاری کتاب الادان باب السجود علی الانف حدیث نمبر آٹھ سو بارہ صحیح مسلم کتاب الصلاح عن کف الشعر حدیث نمبر چار سو نوے سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں سنن ابو داود کتاب الصلاح باب افتتاح الصلاح حدیث نمبر سات سو چونتیس وہو حدیث صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر چھ سو چالیس میں اور ترمزی نے ستر حدیث نمبر ستر میں اسے صحیح کہا ہے سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی سنت ہے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب رفع الیدین فی الصلاح حدیث نمبر سات سو چھبیس وسندہ صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو پچاسی میں اسے صحیح کہا ہے نیز امام ترمزی نے بھی اسی مفہوم کی روایت دو سو اکہتر کو صحیح کہا ہے سجدے میں دونوں ہتیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں سنن ابی داود کتاب الصلاح باب صلاة من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ وسندہ حسن امام ابن خزامہ نے اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی کتاب الصلاح باب وجوب وضع الجبہت والانف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اڑتالیس حدیث نمبر دو وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ستر میں اور ابن جوزی نے اسے صحیح کہا ہے پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں صحیح بخاری کتاب الادان باب سنت الجلوس فی التشاہد حدیث نمبر آٹھ سو اٹھائیس سنن نسائی حدیث نمبر 1169 صحیح ابن خزامہ حدیث نمبر 689 اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں صحیح مسلم کتاب الصلاح والسجود حدیث نمبر چار سو چھیاسی ایڈیوں کو للبحقی کتاب السجود جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سولہ نمبر دو ہزار سات سو انیس امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 654 سو چون وسندہ حسن حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے سجدے میں سینہ پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب افتتاح الصلاح حدیث نمبر سات سو تیس وسنا صحیح جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ماجا فی وصف الصلاح حدیث نمبر تین سو چار امام ترمزی اور ابن خزامہ نے اسے صحیح کہا ہے سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں یعنی بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ کوشادہ رکھیں صحیح بخاری کتاب الادان باب سنت الجلوس فی التشاہد حدیث نمبر 828 سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی صحیح بخاری کتاب الادان باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود حدیث نمبر 807 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب الاعتدال فی السجود حدیث نمبر چار سو ستانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں پیشانی دونوں ہاتھوں دونوں گچھنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر اور یہ کہ ہم یعنی نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں صحیح بخاری کتاب الادان باب السجود علی سبعت اعظم حدیث نمبر 809 812 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب اعضاء السجود حدیث نمبر 490 ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان سات اعضاء کو خوب اچھی طرح یعنی مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے عورتیں بازو نہ بچھائیں بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی یعنی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے صحیح بخاری کتاب الادان لا العدان بابلش فی السجود حدیث نمبر 822 صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الاعتدال السجود حدیث نمبر چار سو ترانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف آیا ہے کہ نمازی یعنی مرد ہو یا عورت اس کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے نیز پیڑ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو میری معزز مسلمان بہنوں اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے ہیں سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر صحیح مسلم کتاب باب الاعتدال فی السجود حدیث نمبر چار سو چورانوے بعض لوگ یہ فضول عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سجدے میں عورت کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے جو بے پردگی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اورنی لازم قرار دی ہے یہ اوڑنی دوران سیدہ میں بھی پردے کا تقاضا پورا کرتی ہے پھر آج کی کوئی خاتون صحابیات کی غیرت اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی جب انہوں نے ہمیشہ سنت کے مطابق نماز ادا کی تو آج کی خاتون کو بھی انہی کی راہ اختیار کرنی چاہیے مولانا عبد السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یعنی باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الاعتدال فی السجود حدیث نمبر چار سو چھ چھیانوے سیدہ قرب الہی کا باعث سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے لہٰذا یعنی سجدے میں بہت دعا کرو صحیح مسلم کتاب الصلاح والسجود حدیث نمبر چار سو بیاسی اس سے معلوم ہوا کہ نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے جہاں تک سجدے میں دعا مانگنے کا تعلق ہے تو اس کا محتاط طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز میں وہی دعائیں مانگی جائیں جو سجدے کے متعلق مقبول احادیث میں وارد ہوئی ہیں اور اگر سنتیں یا نوافل ادا کیے جا رہے ہوں تو دیگر مصنون دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں اور اگر کوئی شخص نماز کے بغیر صرف سجدہ کر رہا ہے تو جو چاہے دعا مانگے خواہ عربی زبان میں یا اپنی زبان میں واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی اللہ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے صحیح مسلم کتاب باب استحباب تقدیم ظہر اول الوقت من غیر شدت الحر حدیث نمبر 620 رمضان المبارک کی اکیسویں رات تھی بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا صحیح بخاری کتاب الادان باب السجود علی الانف والطین حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ مسلم کتاب السیام باب فضل لیلت القدر حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زیادہ عرصہ استعمال میں رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی صحیح بخاری کتاب الصلاة باب الصلاۃ الحصیر حدیث نمبر تین سو مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة بابو جواز الجماعت فی النافلہ حدیث نمبر چھ سو اٹھاون سجدہ جنت میں داخلے کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا یعنی مومن بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر یعنی پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائے میری ہلاکت تباہی اور بربادی آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا اس نے سجدہ کیا لہٰذا اس کے لیے بہشت ہے اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے نافرمانی کی چنانچہ میرے لیے آگ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة حدیث نمبر اکاسی لمبا سجدہ کرنا عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکو کے برابر لمبا ہوتا تھا کبھی کبھار کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے ایک دفعہ آپ زہر یا عصر کی نماز میں سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں سنن نسائی کتاب التطبیق باب حل یجوز ان تکون سجدہ اطول من سجدہ حدیث نمبر 1142 وسندہ صحیح امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 626 627 میں اور زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے کثرت سجود بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت یعنی مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگ مجھ سے دعا کروا میں نے کہا بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں نے کہا بس یہی پھر آپ نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر صحیح مسلم کتاب الصلاح باب فضل السجود والحث علیہ حدیث نمبر چار سو نواسی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ بزرگوں سے ملاقات کے دوران ان سے دعا کروانا جائز ہے نوٹ اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میں چونکہ کل مخلوق کا حاجت روا اور مشکل خوشا ہوں لہٰذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں مولانا عبد السمد رفیقی جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر اسی طرح آپ نے ربیعہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے دعا سے کوشش کرتا ہوں اور تو سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر اس طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے یعنی پورے خلوص و حضور کے ساتھ سجدوں کی کسرت لازم کر تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹائے گا صحیح مسلم کتاب الصلاح باب فضل السجود والحث علی حدیث نمبر چار سو اٹھاسی سجدے کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و انی نہیت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی صحیح مسلم کتاب باب عن قراءت القرآن والسجود حدیث نمبر چار سو اناسی سیدنا حضافہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یعنی یہ دعا پڑھتے سبحان ربی میرا بلند پروردگار یعنی ہر عیب سے پاک ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب تطویل القراءت فی صلاۃ اللیل حدیث نمبر 772 سبحان ربی الاعلى وبحمدہ میرا بلند پروردگار پاک ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں سنن نبی داود کتاب الصلاة باب ما یقول الرجل فی رکوعہ و سجودہ حدیث نمبر 870 وہو حدیث صحیح ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم اللہم ربنا اے ہمارے پروردگار اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے صحیح بخاری کتاب باب الدعاء فی الرکوع حدیث نمبر 794 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب ما فی الرکوع والسجود حدیث نمبر 484 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکت والروح فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو ستاسی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے اللہم لی ذنبی کلہ دقہ اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے پہلے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے صحیح مسلم کتاب الصلابہ بنما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو تراسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے صحیح مسلم کتاب الصلابہ ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر 485 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامام أمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا اے اللہ میرے دل میری بصارت اور سماعت کو یعنی ایمان کے نور سے منور فرما میرے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے اور پیچھے یعنی ہر طرف نور پھیلا دے اور میری یعنی ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے صحیح مسلم کتاب صلات المسافر باب صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائیہ باللیل حدیث نمبر 763 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے اللہم انی اعوذ برزاک من سخطک و بمعافی معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی صحیح مسلم کتاب الصلاح باب ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر چار سو 486 علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لکا سجدت و بکا آمنت و لکا اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا میں تجھ پر ایمان لایا میں تیرا فرما بردار ہوا میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اس کی اچھی صورت بنائی اس کے کان اور آنکھ کو کھولا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب فی سلاۃ اللیل وقیامہ حدیث نمبر سات سو اکتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا صحیح بخاری کتاب سجود القرآن باب من السجدہ فی الصلاة فسجد بیہا حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر سجدہ تلاوت واجب نہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا صحیح بخاری کتاب سجود القرآن باب من قرأ السجدة ولم يسجد حدیث نمبر ایک ہزار بہتر ایک ہزار تہتر باب مسلم کتاب المساجد نمبر پانچ سو جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ابو سعیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھاتے پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھ کر پھر یعنی دوسرا سجدہ کرتے جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ما جاء فی وصف الصلاح حدیث نمبر تین سو چار نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو سات میں اور ترمزی نے اسے صحیح کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایا پاؤں کھڑا کر لیتے صحیح بخاری کتاب الادان باب سنت الجلوس فی نمبر آٹھ سو اٹھائیس اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ روح کرتے سنن نسائی کتاب التطبیق باب الاستقبال اصابع القدم القبلہ حدیث نمبر 1169 وسندہ صحیح عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 689 میں اسے ابو حمید سے حسن لذاتی ہی صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے نیز سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیاسی اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڈیوں پر بیٹھتے صحیح مسلم کتاب المساجد باب جواز علی حدیث نمبر پانچ سو چھتیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھے علامہ ازیز نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرمائی لیکن افسوس کے عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں کہ کیا ہے جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں تمانیت بھی فرض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا صحیح بخاری کتاب الادان باب المکس بین السیدتین حدیث نمبر آٹھ سو بیس صحیح مسلم کتاب الصلاة باب اعتدال ارکان الصلاة و فی تمام حدیث نمبر چار سو کبھی کبھی زیادہ یعنی دیر تک بیٹھتے یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ یعنی دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں صحیح بخاری کتاب الادان باب المقت بین سید حدیث نمبر آٹھ سو اکیس مسلم کتاب الصلاح باب اعتدال ارکان صلاحی و تخفیف فی تمام حدیث نمبر چار سو بہتر چار سو تہتر جلسے کی مصنون دعائیں نمبر ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر سنن نبی داود کتاب باب الدعاء بین السیدتین حدیث نمبر آٹھ سو پچاس الصلاح باب کتاب یقول بین السیدتین حدیث نمبر دو سو چوراسی امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو باسٹھ میں اور زہبی نے اسے صحیح جبکہ امام نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو سینتیس میں جید کہا ہے جامعہ ترمزی کی روایت میں عافینی کی جگہ وجبرنی ہے اس روایت کی سند حبیب بن ابی ثابت کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے کے شاہد سے یہ روایت حسن بنتی ہے واللہ اعلم امام مقہول تابعی رحمہ اللہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ ورزقنی پڑھتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو چونتیس حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو اڑتیس دوسرا نسخہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھ سو چونتیس حدیث نمبر آٹھ ہزار نو سو بائیس واللفظ اللہ وسند صحیح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سیدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف فرما اے میرے رب مجھے معاف فرما سنن نبی داود کتاب الصلاة باب ما یقول الرجل فی رکوعه وسجوده حدیث نمبر 874 وہ ہوا صحیح سنن نبر ماجہ کتاب و اقامت امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکتر میں اور صحیح کہا ہے سابقہ دعا سے یہ دعا پڑھنا بہتر ہے دوسرا سجدہ جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خوشیوں خضوع اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں اور پھر اٹھیں جلسہ استراحت دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں اس کی صورت یہ ہے کہ پاؤں موڑتے ہوئے یعنی بچھاتے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی پھر یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب افتتاح الصلاح حدیث نمبر سات سو تیس صحیح جامع الترمذی کتاب باب ما جاء فی وصف الصلاح حدیث نمبر تین سو چار سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات باب و اتمام الصلاح حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ امام نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو تینتالیس میں اور ترمزی اور ابن قیم نے اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے صحیح بخاری کتاب باب من استوى قاعدا وطر من صلاته ثم نمبر حدیث نمبر 823 جلسہ استراحت سے اڑتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے صحیح بخاری کتاب الادان باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من نمبر حدیث نمبر 824 دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ کی قرآن شروع کر دیتے اور سکتا نہیں کرتے تھے صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما حدیث نمبر پانچ سو ننانوے پہلا تشاہد اسے بھی کہتے ہیں دوسری رکعت کے بعد یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایا پاؤں کھڑا رکھیں صحیح بخاری کتاب الاذان باب سنت الجلوس فی التشاہد حدیث نمبر آٹھ سو ستائیس آٹھ سو اٹھائیس دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے اور بایاں بائیں گھٹنے پر رکھیں صحیح مسلم کتاب المساجد باب و صفت الجلوس فی الصلاح حدیث نمبر پان سو اناسی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع یدہ اليمنہ علا فاخذہ اليسرہ ویدہ اليسرہ علا فاخذہ اليسرہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على على فخذه اليسرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا یعنی تشاہد درود وغیرہ پڑھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے صحیح مسلم کتاب المساجد باب صفت الجلوس فی التشاہد حدیث نمبر پانچ سو اناسی معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر اب آپ قادہ اولا میں تشاہد پڑھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم نماز میں یعنی قادے کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یعنی میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت سلامتی اور برکتیں ہوں اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ان کلمات السلام علینا سے الصالحین کے پڑھنے سے ہر نیک بندے کو خواہ زمین پر ہو یا آسمان میں نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب التشاہد فی الاخرہ حدیث نمبر 831 صحیح مسلم کتاب الصلاح باب التشاہد فی الصلاح حدیث نمبر 402 مسلمان مذکورہ الفاظ تشاہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحیح العقیدہ مسلمان اسے پڑھتے آئے ہیں اور کسی کا یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں لہٰذا مذکورہ الفاظ تشاہد علیہ کا ایوہ ایبیو سے شرک عقیدے یعنی آپ کے عالم الغیب یا حاضر ناظر ہونے کی قطعا تائید نہیں ہوتی الحمدللہ مولانا مولانا عبدالسمد رفیقی صحیح مسلم کتاب الصلاح باب التشاہد فی الصلاح حدیث نمبر چار سو دو مسلمان مذکورہ الفاظ تشاہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحیح العقیدہ مسلمان اسے پڑھتے ہیں اور کسی کا خیال یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں لہٰذا مذکورہ الفاظ تشاہد علیہ کا ایوہ النبیو سے شرکی عقیدے یعنی آپ کے عالم الغیب یا حاضر ناظر ہونے کی قطعا تائید نہیں ہوتی مولانا عبد مولانا رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشاہد تشاہد میں سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے مسرد احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انسٹھ وسند حسن امام ابن قزامہ نے حدیث نمبر سات سو آٹھ میں اسے صحیح کہا ہے لہٰذا درمیانی تشاہد میں صرف تشاہد بھی کافی ہے تاہم پہلے تشاہد میں شریف پڑھنا بھی جائز بلکہ مستحب ہے تفصیل کے لیے سماعت فرمائے تفسیر احسن البیان سورہ احزاب کی آیت نمبر چھپن کا حاشیہ صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم للالبانی صفحہ نمبر پینتالیس مولانا عبد السمد رفیقی اور اگر کوئی شخص تشاہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دو رکعت پڑھ بیٹھو تو اتحیہ کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو سنن نسائی کتاب التطبیق باب ان کیف التشاہد الاول حدیث نمبر 1164 وسندہ صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 720 میں اسے صحیح کہا ہے اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو پھر دعا کرو سنن ابی داود کتاب الوطر باب الدعا حدیث نمبر 1481 وسندہ حسن اسے ابن خزامہ نے حدیث نمبر 709 710 ابن حبان الموارد حدیث نمبر 510 حاکم نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیس میں اور زہبی نے صحیح کہا ہے لہٰذا اور دعا بھی کی جا سکتی ہے مسئلہ رفع سبابہ تشاہد میں انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے اس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قادہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی دہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے پس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے صحیح مسلم کتاب المساجد باب صفت الجلوس فی الصلاح حدیث نمبر پس اس کے ساتھ دعا مانگتے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انگیشت شہادت کے ساتھ اشارہ فرماتے جس طرح کے بعد میں آنے والی روایات میں اس کی وضاحت اور تصریح موجود ہے واللہ اعلم مولانا عبدالسمد رفیقی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایا ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے صحیح مسلم کتاب المساجد باب صفت الصلاح حدیث نمبر پانچ سو اناسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے صحیح مسلم کتاب المساجد باب و صفت الجلوس فی الصلاح پانچ سو اسی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کر قادہ میں بیٹھے دو انگلیاں بند کی یعنی انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگیشت شہادت یعنی کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا سنن نبی داود کتاب الصلاح باب رفع الیدین فی الصلاح حدیث نمبر 726 وسن صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 485 میں اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 713 714 میں اسے صحیح کہا ہے تشاہد میں دائیں ہاتھ سے حلقہ بنانے کی یہ تیسری مصنون کیفیت ہے مولانا عبد السمد رفیقی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے رہے سنن نسائی کتاب الافتتاح باب موضع الیمین من الشمال فی نمبر آٹھ سو 890 وسندہ صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو پچاسی میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر سات سو چودہ میں اسے صحیح کہا ہے شیخ البانی رحمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگلی حرکت نہ دینے والی روایت شاز یا منکر ہے لہٰذا اسے حدیث وائل کے مقابلے میں لانا جائز نہیں ہے جب کہ بعض دیگر علماء نے حرکت والی روایت کو شاز قرار دیا ہے دیکھیے البشار تحریک الاصبع فی التشاہد و ثبوت الاشارہ صفحہ نمبر بہتر اس مسئلے میں شاہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہی راجع ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے تشاہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب الاشارات فی التشاہد حدیث نمبر 991 وسندہ حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 716 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 499 میں اسے صحیح کہا ہے قاعدہ تشاہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور رفع الجدین کرے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے صحیح بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین حدیث نمبر سات سو انتالیس اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں آخری قعدہ یعنی تشاہد آخری قعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے یعنی جب آپ آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشاہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں یعنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب افتتاح الصلاح حدیث نمبر سات سو تیس صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چار سو اکانوے میں اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو سات میں اسے صحیح کہا ہے آخری قادے میں دایا پاؤں کھڑا کر کے نصب کرنا مستحب ہے صحیح بخاری کتاب الاذان باب سنت الجلوس فی التشاہد حدیث نمبر آٹھ سو اٹھائیس اور کبھی کبھی اسے بچھانا بھی جائز ہے صحیح مسلم کتاب المساجد باب صفت الجلوس فی الصلاح حدیث نمبر پانچ سو اناسی مولانا عبدالسمد رفیقی بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے یہ سنت ہے ہر مسلمان کو آخری قادے میں تورک ضرور کرنا چاہیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں تو آخری تشاہد میں تورک کریں اور مرد اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشاہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا آپ نے فرمایا تو اس طرح نہ بیٹھ کیونکہ یعنی نماز میں اس طرح بیٹھنا ان یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح کراہیت الاعتماد علی الید فی اصول حدیث نمبر نو سو چورانوے مسرد احمد جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سولہ اس کی سند حسن ہے جب آپ اس قادے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قادے میں پڑھی تھی اور رفع سبابہ یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ بھی کریں اتحیات ختم کر کے مندرجہ ذیل درو شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید بارک علی محمد محمد علی ابراہیم ابراہیم انکا حمید رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے صحیح بخاری کتاب الانبیاء بابن حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على کما وبارك على ابراہیم وبارک محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حمید مجيد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کے اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے صحیح بخاری کتاب و احادیث لمبیا بابن حدیث نمبر تین ہزار تین سو انہتر صحیح مسلم کتاب باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشاہد حدیث نمبر چار سو سات نوٹ کسی بھی صحیح روایت میں درو شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو درود سکھایا تھا جب اس میں یہ الفاظ نہیں ہے تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا یعنی مصنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ صلی علی محمد آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشریف لائے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہوں اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجتا ہوں سنن نسائی کتاب الصحف باب الفضل فی الصلاة علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1296 وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 میں اور امام زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے درود کے بعد کی دعائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی آخری قعدے میں یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری کتاب الادان باب الدعاء قبل السلام حدیث نمبر 832 صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما يستعاد منه فی الخلا حدیث نمبر 589 واللفظ له نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشاہد میں چار چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو اللہم انی اعوذ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن ومن فتنة فتنة المحيا والممات شر الدجال اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے موت و حیات کے فتنے اور فتن مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما يستعاض منه في الصلاة حدیث نمبر 588 سو اٹھاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما منه في الصلاة حدیث نمبر پانچ سو لہٰذا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 نمبر 834 تینتیس صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب الدعوات والتعوض حدیث نمبر دو ہزار سات سو پانچ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی وہ بھی معاف فرما تو ہی یعنی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے تو ہی سچا معبود ہے صحیح مسلم کتاب ولاط المسافرین باب سلاطن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و باللیل حدیث نمبر سات سو اکہتر نماز کا اختتام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم اللہ سنن نبی داود کتاب الصلاح باب فی السلام حدیث نمبر 996 وہو صحیح جامع ترمزی کتاب الصلاح باب ما جاء فی التسلیم فی الصلاح حدیث نمبر 295 امام ترمزی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے صحیح ابن حبان میں دونوں جانب کے لیے وبرکاتہ کا اضافہ ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی صرف دائیں طرف والے سلام میں و برکاتہ کا اضافہ کرتے سنن نبی داود کتاب باب فی السلام حدیث نمبر 997 وسندہ حسن امام نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 479 میں اور حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام حدیث نمبر 316 میں اسے صحیح کہا ہے چند مزید احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو سنن نبی داود کتاب الصلاح باب العمل فی الصلاح حدیث نمبر 921 وہو صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 528 میں اسے صحیح کہا ہے نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے کندھے پر تھی آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے صحیح بخاری کتاب الصلاح باب اذا حمل جاریتا صغیرہ علی حدید نمبر پانچ سو سولہ پانچ ہزار نو سو صحیح مسلم کتاب المساجد باب جواز حمل حدیث نمبر پانچ سو تینتالیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جسے وہ اچک لیتا ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب الالتفات فی الصلاح حدیث نمبر سات سو اکاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاة باب فی الصلاة حدیث نمبر 1220 صحیح مسلم کتاب المساجد باب کراہت الاختصار فی الصلاة حدیث نمبر 545 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے حت المقدور روکے کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے صحیح مسلم کتاب باب تشمیت تشمیسی و کراہت التثاؤب حدیث نمبر 2995 ایک روایت میں ہے یعنی جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے صحیح بخاری کتاب الخلق باب صفت ابلیس و جنود حدیث نمبر تین ہزار دو سو نواسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حالت نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی صحیح مسلم کتاب الصلاة باب عن رفع البصر الى نمبر چار سو اٹھائیس چار سو انتیس سیدنا صاحب رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا جب ایمان نے سلام پھیرا تو سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملاؤ حتیٰ کہ ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب عباد الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو تراسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے سامنے اور داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے یعنی اور دوسرے مقام پر ہے کہ یا چادر کے پلو میں تھوک کر مل دے صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاة باب المصلی یناجی ربہ عز وجل حدیث نمبر 531 و باب حق البزاق بالید من المسجد حدیث نمبر 405 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے جو کوئی اونگنے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے یعنی کچھ معلوم نہیں ہوگا شاید وہ استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گالی دے صحیح بخاری کتاب الوضو باب الوضو من النوم حدیث نمبر دو سو بارہ صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب عمر فی صلاح حدیث نمبر سات سو چھیاسی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے پھر قانتین آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اڑتیس تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاة باب ما ينہا من الکلام فی الصلاة حدیث نمبر ایک ہزار دو سو مسلم کتاب المساجد باب تحریم الکلام فی الصلاة حدیث نمبر پانچ سو انتالیس اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا سنن ابی داود کتاب الصلاح باب رد السلام فی الصلاح حدیث نمبر 927 وہو ستائیس صحیح جامع ترمزی کتاب الصلاح جاء فی الاشارت فی الصلاح حدیث نمبر 368 امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے نیز سنن ابی داود میں نو سو پچیس وہو صحیح جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو سڑسٹھ میں انگلی کے ساتھ اشارے کا بیان ہے اور اسے بھی امام ترمزی نے صحیح قرار دیا ہے